سورہ مریم کی آیت نمبر چونتیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے سورہ مریم کی آیت نمبر چونتیس سے لے کر آیت نمبر چالیس تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئی گزشتہ رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی موجزانہ پیدائش کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے حکم سے اپنا کلمہ اور اپنا روح بنایا اور بغیر باپ کے موجزانہ طور پر پیدا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر فرمانے کے بعد ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ان میں مزید اسی واقعے کے حوالے سے خاص خاص تعلیمات اور ہدایات ارشاد فرمائی گئی عیسی ابن مریم یہ زالی کا کمانا ہوتا ہے ذالی کا اشارہ کرنے کے لیے آتا ابھی جن کا واقعہ گزرا یا وہ بچہ جنہوں نے پنگوڑے میں ایسی توحید والی گفتگو کی اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور اس کے فضل و کرم کو بیان فرمایا عیسی ابن مریم یہ عیسیٰ ہیں جو مریم کے بیٹے ہیں قول الحق میں وہ سچی بات کہتا ہوں الزی وہ بات فی ہی یم ترون جس کے بارے میں یہ لوگ شک و شبہ میں پڑے ہو اللہ تعالی فرما رہے میں نے حق بات اور سچی بات فرما دی لیکن یہ لوگ اس سچی بات کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہے آگے اس کی آگے مزید تفصیل آ رہی ماں کان اللہ ولد سبحانہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے نصارہ کے اس باطل عقیدے کی اصلاح فرمائی جو انہوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اپنی طرف سے گھڑ لیا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے دو بڑی بڑی قومیں فتنے میں مبتلا ہوئی ایک وہ قوم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کی دعوے دار اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں محبت کے دعوے کرنے والی دوسری قوم یہود جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نفرت کا اظہار کیا یہ دونوں قومیں اللہ کے غضب کا اور غصے کا شکار ہو دونوں راہ راست سے ہٹ گئیں سرات مستقبل وہ قوم جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو موجزانہ طور پر دیکھا تو ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت عقیدت میں بڑھ کر ایسے اوصاف مان لیے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص چنانچہ وہ عقیدت اور محبت کے راستے سے شرک میں مبتلا ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کی خدائی میں شریک ماننے لگے یہ قوم یہ عقیدت اور محبت کے راستے سے گمراہ ہو گئی دوسری قوم جو قوم یہود تھی وہ اناد اور ہٹ دھرمی اور مخالفت میں دشمنی میں اتنا آگے بڑھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شان اللہ نے ان کو جو بزرگی عطا فرمائی تھی اس سے گھٹا دیا اور گھنونے قسم کے الزامات عفیفہ کائنات حضرت بی بی مریم کے بارے میں لگائے چنانچہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ یہ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جائز نہیں سمجھتے تھے باللہ من منظان حالانکہ اللہ کی نشانی اور اللہ کا اور دو قومیں آ گئی ایک وہ قوم جو محبت کی دعوے دار انہوں نے اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک کیا دوسری قوم مخالفت میں ضد میں الزامات تہمتوں پر آ گئی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصلی مرتبے ہی کو نہیں مانا یہ یہ بات ذہن میں رہے سورہ فاتحہ میں ہم روزانہ ہر نماز کی ہر رکت میں جب سورہ فاتحہ پڑھتے تو آخر میں غیر المغضوب علیہم کہتے اے اللہ ہمیں مغضوب علیہم اور ظالین کے راستے سے بچا لے چنانچہ احادیث مبارکہ میں واضح بتلا دیا گیا یہ مغزوب علیہ جن پر غصہ نازل ہوا اللہ کا یہ یہودیوں کا راستہ ہے یہ قوم یہود ہے اور قرآن نے بھی فرمایا اللہ نے ان پر غزم نازل کی اور جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے وہ قوم نصارہ ہے وہ عقیدت کے راستے میں محبت اس سے یہ بات پتہ چلی کہ چاہے محبت یا نفرت ہر ایک کی اللہ اور اس کے رسول نے قرآن و سنت نے حدود مقرر فرمائی یہ نہیں کہ کسی آدمی سے دشمنی ہو تو آدمی حدوں کو جائے ولا پلان دیا اللہ تعدل قرآن نے فرمایا کسی قوم کے بغض کی وجہ سے تم ایسا نہ ہو کہ تم عدل و انصاف کے دامن کو چھوڑ بیٹھو اور ظلم کا ارتقا اس کی دشمنی میں آ کر تم ہی کو چھوڑ گئے اور دوسرا قوم نصارہ اس کو اس کو ظالین فرمایا یہ سیدھے راستے محبت کے راستے سے بٹ ان دو قوموں کی ان کے باطل عقائد کی اصلاح کے لیے آیت میں فرما دیا اللہ تعالیٰ کسی اولاد کے محتاج نہیں اور اولاد کا ہونا اللہ کے لیے عیب ہے جبکہ اللہ کی ذات ہر قسم کے عیوب سے پاک وہ ہر قسم کے ایپ سے پا وہ تو ایسے کمالات والی ذات ہے وہ تو جس کسی امر کے بارے میں یہ فرما دے کن تو وہ ہو جاتا ہے جس طرح فرما دے اسی طرح ہو جاتا ہے جو ایسی کمالات والی ذات عالی ہو ایسی شان والی ذات ہو اس کے لیے اولاد کا ماننا بیوی کا قائل ہونا یا بیٹیوں کا قائل ہونا جیسے مختلف قومیں یا بیٹوں کا یہ ساری چیزیں عیوب ہیں اللہ تعالی ان سارے عیوب سے پاک اب قرآن پاک کی اس آیت میں ان کے باطل عقائد کو مسمار کر دی فرمایا وہ جی، ان اللہ جی ماں کان اللہ تخیز میں ماں کانا نہیں مناسب للہ اللہ کے لیے اللہ کی شان یہ نہیں ہے ایت تخیزہ یہ کہ وہ بنائے میں والا دن اولاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اولاد زیبا ہمارے لیے اولاد کا ہونا نعمت اور خوبی اور اللہ کی رحمت لیکن اللہ کے لیے اولاد کا ہونا کمال نہیں اس کے لیے مناسب اس کی ذات ہر چیز سے پاک ہے ادا قوا جب وہ فیصلہ فرما لے امرن کسی کام کا فنما یقول سو بس وہ تو یوں فرماتے ہیں لہو اس امر کے بارے میں کن ہو جا فیقون سو اسی طرح ہو جاتا اللہ کی شان تو یہ ہے وہ کسی امر کا ارادہ فرمائیں تو کن کہہ دیں تو وہ اسی طرح ہو جاتا وہ ان اللہ ربی و رب کم یہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ کی شان اور ان کا مرتبہ بتلانے کے بعد اے پیغمبر جو آپ کے مخاطب مشرقین ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کیا اپنی طرف سے گھڑی ہوئی بنائی ہوئی مورتیوں کو اللہ کی خدائی میں شریک کیا یا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنے ان سب سے خطاب کر کے فرما دیجیے وہ ان اللہ ربی و رب بے شک اللہ میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے فا سو تم اسی کی عبادت کرو جو رب ہے جو پالنے والا ہے عبادت کے لائق بھی صرف وہی ذات ہاگا سرا تم مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے توحید کا راستہ جس میں صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہر ہر حاجت روا مشکل کشا سمجھا جائے اعلیٰ سرا تم مستقیم یہ فرمایا سیدھا راستہ ہے یہاں سیدھا راستہ بیا ہے سرات مستقیم بتلانے کے بعد سرات مستقیم وہ نہیں جو قوم نصارہ نے سمجھا اور سرات مستقیم وہ بھی نہیں جو المغضوب علیم یہود نے اختیار کیا سرات مستقیم تو اعتدال کا درمیان کا راستہ اور ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سرات مستقیم ادا ہمیں انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے کا حکم فرمایا انبیاء علیہ السلام کی محبت اور ان کی عظمت دلوں میں پیدا کرنے کا حکم فرما کسی پیغمبر کی شان میں ادنا گستاخی کی بھی اجازت نہیں دی گئی یہ ایک طرف تو ان کی شان اور ان کا مرتبہ ایمان بھی لازم سب پر اور ہر ایک کی توقیر اور تعظیم بھی لازم اور دوسری طرف کسی پیغمبر کی شان میں گستاخی کرنے کی اجازت نہیں یہ ساری باتوں کے باوجود اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ انبیاء کی محبت اور عظمت میں آ کر کو اللہ کی شان میں گستاخی کرنا کیونکہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ان کے اوساف میں یہ رب العالمین کی شان میں گستاخی اس لیے ہمیں یہ اعتدال کا راستہ دیا کہ جو کسی بندے کا مرتبہ یہی سیدھا راستہ انبیاء کے بعد اولیاء اللہ صالحین ان کے ساتھ بھی یہی عقیق یہ اللہ کے برگزیدہ بندے نیک لوگ ہیں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی اتباع کی لیکن ان کا مطلب یہ نہیں کہ یہ خدا کی خدائی میں شریک ہو گئے یہ ہمارے مسئلے حل کرنے والے بن یہ ہماری مشکلات کو اولاد دینے والے بن گئے کاروبار چاہے رزق کی فراوانی ان کے نہیں یہ ساری باتیں پھر شان خدائی کے اندر گستاخی جائیں اس لیے اعتدال کا راستہ کہ ان کے مرتبے کا لحاظ کر نہ ان کو اتنا بڑھانا کہ اللہ کی خدائی میں شریک کر نہ ان کو گھٹانا کہ ان کی گستاخی اور ان کی بے ادبی پر اتر آئے اس بات کی بھی اجازت نہیں فختلف الحزاب حضرت عیسیٰ کا مقام بتلانے کے بعد فرمایا فختلف سو اختلاف کیا الحزاب جماعتوں نے مختلف گروہوں نے حضرت ان لوگوں میں سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کیا فویل الزین کفرو مم مشہدی یوم عظیم کیا اختلاف کیا وہ میں نے ابھی عرض کر دیا نصارہ نے محبت میں آ کر خدائی میں شریک جایا اور یہودیوں نے گستاخی کی اور الزامات اور تہمت لگا دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مرتبے کے قائل اور آپ کو تکلیفیں پہنچائیں یہ دونوں یہ انہوں اختلاف کرنے والے اور سرات مستقیم سے ہٹ جس طرح آپ کی پیدائش میں اختلاف اسی طرح آپ کی وفات کے بارے میں بھی اختلاف کیا نصارا کا عقیدہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا گیا پھر دوبارہ اللہ نے زندہ کیا آسمانوں پہ اٹھا لیا یہ نصارا کا عقیدہ یہودی کہنے لگے کہ سولی پہ چڑھایا گیا اور دفن کر دیا گیا اور قرآن میں ہمیں صاف اور سیدھا عقیدہ بتلا ماں قتل وما سلبو نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا گیا نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے قتل کیا بر رفع اللہ اللہ نے ایسے ہی حفاظت کے ساتھ آسمانوں پر اٹھا لیں حضرت سید عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھایا جانا بغیر قتل کے بغیر سولی پہ چڑھا یہ قرآن نے ذکر پر اور حضرت سید عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت میں نزول آنا یہ احادیث متواترہ میں بیان فرمائے احادیث متواترہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں حدیث متواتر کا وہی رتبہ ہے جو قرآن پاک کا ہے جو عقائد قرآن کی آیات سے ثابت ہوتے ہیں وہی احادیث متواترہ سے حدیث کے بہت سارے درجے ہوتے ہیں ایک حدیث خبر واحد ہوتی ہے خبر مشہور ہوتی ہے ایک حدیث متواتر کہلاتی متواتر اور بڑے بڑے بڑے آئمہ اور محدثین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی احادیث پر کتابیں لکھی اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار کرنا دائرہ اسلام سے خارج کر کیونکہ احادیث متواترہ کا انکار سو سے زیادہ احادیث امام اللہ صلی اللہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنی عربی کتاب میں جمع فرمائے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح یہ کتاب اس کا نام یہ عربی میں ہے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح حضرت عیسیٰ حضرت مسیح کے نزول کے بارے میں جو احادیث واضح آئی ہیں اس احادیث پھر اس کتاب کی مزید اس پر حاشیہ لکھا شیخ ابو فتح غدہ شام کے بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے علماء میں سے انہوں نے اس پر حاشیہ لکھا اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے ملا اس کا ترجمہ اردو میں ملتا وہ رکھنا چاہیے کیونکہ قرب قیامت کی علامات اور احادیث کو بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا گیا نزول مسیح علامات قیامت اور نزول مسیح کے نام سے اردو میں کتاب میں یہ کتاب رکھنی چاہیے تاکہ ہمیں وہ صحیح با وہ باتیں معلوم ہوں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتلائیں تاکہ ادھر ادھر آدمی بھٹک نہ جائے تو میں نے عرض کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول احادیث متواترہ میں آیا اور باقی وہ ساری تفصیلات حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر نزول فرمائیں گے دمشق میں مشرقی مینارے کی طرف وہ ساری باتیں احادیث میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور آپ کے نائب ہونے کی حیثیت سے آپ کی شریعت کو زمین پر نافذ فرمائیں گے اور یہ بات ذہن میں رکھنا اگر جب آپ کے خلیفہ اور نائب ہوں گے تو عقیدہ ہے حضرات اسلاف بزرگان دین کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مقام نبوت ہے وہ ختم نہیں ہوتا کیونکہ نبوت کے مقام میں معذولی نہیں ہے معذولی دوسرے منصبوں میں ہوتی ہے جہاں غلطی ہو گئی اس بندے کو ہم نے ایسی بھرتی کر لیا اس کو معذول کرو جی یہ لائق نہیں لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کا انتخاب اپنے علم کے ذریعے سے فرماتے ہیں جس میں کبھی غلطی اور خطا نہیں ہو اس لیے ان کا وہ مقام اور مرتبہ اپنی جگہ لیکن جب اس دھرتی پر تشریف لائیں گے یہاں حال یہ ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسا لما وسیاہ التبائی اگر میرے زمانے میں حضرت موسا جیسے جلیل القدر پیغمبر بھی زندہ ہوتے ان کو بھی میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا میرا ہی راستہ اختیار کرنا لازم اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آپ کو آفتاب رسالت بنائے اور آفتاب کے طلوع ہونے پر ستاروں کی روشنی ماند پڑ جاتی اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا تتاف فخ بینہم اختلاف کیا جماعتوں نے ان لوگوں کے درمیان سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں فویل سو بربادی ہے للذین کفرو کافروں کے لیے مم مشہدی یوم عظیم مشہد کہتے حاضری کا دن یومن دن عظیم بہت بڑا جس بہت بڑے دن حاضری ہوگی اس دن ان کے لیے بربادی ہے فویل الزین کفرو میں نے اس کا سلیس ترجمہ کیا بربادی ہے کافروں کے لیے اس دن اس بڑے دن میں جس دن سب کی حاضری ہوگی اسمع اب سر یوم اسمع یہ عربی گرامر میں اس کو کہتے ہیں یہ بڑے تعجب والا سیگا تعجب کے الفاظ اسمع و اب کتنا سن رہے ہوں گے اور کتنا دیکھ رہے ہوں گے اس دن جس دن یہ ہمارے پاس ہیں آج تو آنکھیں بند ہیں اس دن سب کچھ دیکھ لیں آج کان نہیں سن رہے بات کو اس دن سب حق کھل کر سامنے ہے اس لیے قرآن نے یہ تعجب کا سیگا استعمال فرمایا تعجب کا دن ہوگا جس دن یہ بہت زیادہ سن بھی رہے ہوں گے سب کچھ دیکھ لیں گے اسی لیے قرآن کریم کی دوسری آیات میں آیا کافر اس سب ایمان لے آئیں گے اور یہ کہیں گے اے اللہ ہمیں ایک مرتبہ موقع آپ دے دیجیے ہم دوبارہ دنیا میں جائیں گے اور پھر آپ کے متی اور فرما بردار بندے بن کر آئیں لیکن فرمایا اب موقع ختم اللہ نے جو موقع دیا تھا عمل کا وہ ہمیں اور ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے اللہ نے ہمیں یہ عمر عزیز یہ سب سے قیمتی سرمایہ متائے وقت ایمان کی حالت میں نصیب فرما دیا اس لیے ہم اس کی جتنی قدر کر لیں گے اتنا ہی آخرت میں اللہ کے اونچے درجے حاصل کریں لاکن اليوم فی ضلال مبین اس دن تو بہت سنیں گے قرآن نے فرما بہت دیکھ سب کچھ دیکھ لیں گے یقین آ جائے گا لاکن ظالمون لیکن آج کے دن ظالم فی مبین کھلی گمراہی میں پڑے آج آنکھیں بند ہیں کاش آج آنکھیں کھل جائیں اس دن آنکھیں کھلنے کا فائدہ نہیں ہوگا وہ آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب وہ انضر اے پیغمبر ان کو ڈرائیے یوم الحسر حسرت والے دن کے بارے میں جس دن حسرت و افسوس کریں گے اس دن کے بارے میں ڈرائیے اس دن تمام لوگ حسرت میں ہوں گے مسلمان بھی حسرت کریں گے اور کفار بھی حسرت کفار اور مشرقین کی حسرت اور نوعیت کی ہوگی مسلمانوں کی حسرت اور نوعیت کفار اور مشرقین کی حسرت یہ ہوگی کاش ہم ایمان لے آتے آج جہنم میں نہ داخلہ ہوتا آج ہمارے لیے ہمیشہ کے عذاب کا فیصلہ نہ ہو اور مسلمان اس بات پہ حسرت کریں گے جن کی معافی بھی ہوگی جن کے لیے جنت کا بھی فیض وہ بھی حسرت کریں گے حدیث شریف میں آتا ہے جنت میں جا کر ایک ہی حسرت باقی رہے کاش دنیا میں جو ہم نے اپنا وقت لایانی اور فضول کاموں میں خرچ کیا کاش وہ بھی اللہ کی عبادت میں خرچ کر اس وقت کو بھی ہم قیمتی بنا لیتے آنکھیں کھل گی نا جی قرآن نے فرمایا اس دن آنکھیں کھل جائیں گی اس دن کام بھی کھل جائیں گے جب کھلیں گے تو پھر حسرت ہوگی کاش ہم دنیا کی زندگی میں اور نیکیاں کر لیں اور جو کچھ ہم نے دوسرے کاموں میں خرچ کی وہ بھی ہم اللہ ہی کی فرما برداری میں ساری کی ساری عبادت میں ہماری زندگی سر از کزی المر جس دن ہر چیز کا فیصلہ کر دیا جائے گا وہ فی غفلت اور آج وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وہ لا یؤمنون آج وہ ایمان نہیں لاتے انا نحنو نرس الارض ہماری شان یہ ہے انا نحنو بے شک ہم ہم ہی زمین کے وارث ہوں گے نہ رسول وارث وہ ہوتا ہے جو فوت ہو جانے کے بعد زندہ رہ جائے جب سارے مر مرا کے ختم کون باقی رہے گا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللہ ہی کی ذات باقی رہے اس لیے فرما اللہ خیر الوارثین اللہ سب سے بڑے وارث سورے آسمانوں زمین کی میراث یہ سونا چاندی ہیرے جواہرات سب یہی پڑے رہ جائیں گے بندے آگے چلے جائیں گے سب یہاں اور یہی حال آج ہے سب انسان کا پیسہ دولت جس کے لیے اس نے ظلم کیا نہ اس نے حلال کی پرواہ کی نہ حرام کی نہ رشوت دیکھی نہ کرپشن دیکھی کچھ اس نے خیال نہ کر یہی پڑا رہ جاتا خالی ہاتھ جاتا جی یا تو آگے لے جائے آگے اپنی قبر کو کرے نا جی ایئر کنڈیشن وہاں کو آج جیسے گرمی کا کچھ نہیں وہاں تو یہ آمال ہیں سارے کے سارے وہاں تو خالی مٹی میں ہر ایک نے جانا ہے اس لیے فرمایا نحن نلس الارض ہم زمین کے وارث ہوں گے ومن علیہ اور ان تمام اشیاء کے جو زمین پر ہیں وہ الینا یور اور ان سب کو ہماری ہی طرف لوٹایا جائے گا قرآن کے جس جگہ سے بھی ہم کھول لیں جس آیت کو بھی پڑھ لیں وہ ایسی ہدایت اور تعلیم دیتی ہے جو دنیا آخرت پر نہیں اللہ ہمیں اس کی سمجھ دے دے دعا یہ کیا کریں اور بڑی کثرت سے ہم مانگا کریں اے اللہ اس دن آنکھیں کھلنے سے پہلے اس دنیا ہی میں ہماری آنکھیں کھول اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز سے مختلف دعا اے رب کریم اللہ مرزکنی آئین آئی اے اللہ برسنے والی آنکھیں دے دے برسنے والی آئی نہیں تسکیان القلب من ظروف دم من خشیت جو آپ کے خوف سے رو رو کر میرے دل کو سیراب کر دیں اے اللہ ایسی اگلی بات اگلی بات قبل ان تکون دمن اس دن سے پہلے جس دن یہ پانی کے آنسو خون کے آنسو بن جائیں گے خون کے احادیث میں آتا اس دن آدمی رو رو کر جب اندر کا پانی ختم ہو جائے گا پھر اندر سے خون شروع ہو جائے گا اس جس دن خون کے آنسو بن جائیں اور یہ داڑیں آگ کے انگارے بن جائیں اس دن سے پہلے پہلے اے اللہ یہی ہمیں رونے دھونے والی آنکھ نصیب کر دے یہی توبہ کی توفیق عطا فرما دے آخر دعوانا الحمد للہ رب العالم اللہ صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم اللهم أعنا بالعلم وزین نا بالحلم و اکرم نا بالتخوا و جمل نا یا اللہ دونوں جہانوں میں معافی اور عافیت نصیب فرما ہمیشہ ہمیشہ عافیت عطا فرما مکمل عافیت عطا فرما یا اللہ عافیت والی نعمت پر شکر کی توفیق عطا فرما دنیا آخرت کے ہر عذاب سے ہر فتنے سے اللہ ہر پریشانی سے ہر بیماری سے ہر ناگہانی حادثے سے دکھ سے اللہ ہر قسم کی معذوری سے اعضا کی محتاجی اور معذوری سے ہماری حفاظت فرما دنیا آخرت کی ہر خیر ہر بھلائی اے اللہ اپنی رضا اور خوشنودی نصیب فرما و صلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبینا محمد والا علیہ و اجمعین المرحمۃ اللہ